دلہ م دورو اللہ ہم نے دنیا کے بستی والے تمام انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے دنیا کی زندگی پرسکون اور اطمینان والی زندگی اور محبت اور الفت والی زندگی اس کے حاصل کرنے کا راستہ اللہ کا دین ہے اور آخرت کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کا راستہ بھی اللہ کا دین ہے جو زندگی میں دین کو داخل کرے گا اللہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی اور جو دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے محنت کرے گا چاہے دنیا کتنی حاصل کر لے لیکن اس کی زندگی نہیں بنے گی اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے دیندار بننے کے لیے سب سے پہلی محنت ایمان کی ہے جتنا ایمان محنت کر کے انسان اپنے دل کی گہرائی میں اتارے گا اور جتنی ایمان کی قوت حاصل کرے گا اس کے بقدر اسے اپنی منمانی چھوڑنا جیچائی چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی اطاعت و زندگی گزارنے میں اس کے لیے مدد ملے گی اس تبلیغ کی محنت کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و زندگی کو حاصل کرنے کی محنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بنائے ایمان پر محنت کرے ایمان محنت سے آتا ہے ہاں حضرت صاحبہ نے ایمان کی محنت کر کے ایمان کو حاصل کیا اور ایمان کی محنت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کانوں سے ایمان کو سنے اللہ کی بڑائی کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی قدرت سے ہونے کو اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو یہ جتنا سنے گا اتنا اس کا ایمان و یقین بنے گا ایمان کی جگہ دل ہے اور دل میں جانے کے چار راستے ہیں آنکھ کے آنکھ سے دیکھنا زبان سے بولنا کان سے سننا اور دماغ سے سوچنا یہ چار راستے ہیں جس سے آدمی کے دل میں ایمان اترتا ہے آدمی کو آنکھ اللہ نے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے اللہ کی ذات پر پہنچنے کا راستہ یہ ہے اپنی آنکھ کو ایمانی آنکھ بنائے ایمانی آنکھ ایمانی آنکھ بنانے کی معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو محتاج محتاج ہونے کی نگاہ سے دیکھے مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے ہاں عہدے وزارتیں اور زمین و آسمان کے درمیان میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب مخلوقات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے یہ اپنے آپ دنیا میں وجود میں نہیں آئی اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو یہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے اور یہ تمام مخلوقات آزاد نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ اور اللہ کے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے اپنی ذات سے یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے اور یہ تمام مخلوقات فنا ہونے کے لیے ہے یہ باقی نہیں رہے گی انسان ایک ایسا ہے جسے اللہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا اور اس کائنات میں اس انسان کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ کائنات میں اپنی آنکھ کو ایمانی آنکھ بنا کر اس کائنات میں زندگی گزار کر اپنے ایمان کو بنا کر دنیا سے جائے حضرت اللہ صاحب جس ہونا کرتے تھے اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے اس مخلوق کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو کہ یہ مخلوق ہے اور جب مخلوق ہے تو محتاج ہے جیسے یہ اپنے وجود میں محتاج ہے ایسے ہی نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے اور اللہ ان چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی محتاج نہیں ہے اس چیزوں کو دیکھو یہ فنا ہونے والی ہے ہاں اسے فنا ہے باقی رہنے کے لیے نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں آدمی جب تک نگاہ کو صحیح نہیں کرے گا وہاں تک زبان کا بول صحیح نہیں ہوگا نگاہ سے جس چیز کو جس ایسے سے دیکھتا ہے وہ اس کی زبان وہی بولتی ہے اور زبان جو بولتی ہے کان وہی سنتے ہیں اور کان جو سنتے ہیں دماغ اسی کی طرف جاتا ہے ایک ہی انسان ہے انسان دو ہاتھ دو پیر دو آنکھیں تمام انسانوں کی وہی ہوتی ہے لیکن اسی انسان کو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ پولیس ہے تو پولیس ہونے کی ایسے سے جب دیکھتا ہے تو اس کے اس کی آنکھ یہ جب کہتے پولیس تو زبان بولتی ہے پولیس یعنی پولیس بولنے کے معنی اس کے اندر کوئی پاور ہے یہ کوئی پاور والا آدمی ہے اور اس کے پاس طاقت ہے اور جب اس کا اس کا کان اس کو سنتا ہے تو دماغ اسی کو یہ پولیس کے مانے اس کے پاس طاقت ہے قوت ہے اب یہ آدمی اس سے ڈرتا ہے اس کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے حالانکہ وہ ہے انسان وہ ہے انسان اسے انسان کی حیثیت سے وہ نہیں دیکھتا انسان ہے اور انسان کسی کو اللہ نے پولیس والا بنایا ہے کسی کو ڈی ایس پی بنایا ہے کسی کو کلیکٹر بنایا ہے کسی کو ملک کا صدر بنایا ہے کسی کو مال والا بنایا ہے کسی کو فیکٹری والا بنایا ہے ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اللہ کے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ تو ہے نفع پہنچانا نقصان پہنچانا عزت دینا ذلت دینا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایک اللہ کے ہاتھ ہے جب یہ انسان صحیح نگاہ سے دیکھنا شروع کرے گا اب اس کے دل کا یقین صحیح بنے گا ہاں اللہ کی بڑائی کو بولے گا اور جب اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے گا آج ہماری زبان ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں مخلوق سے ہونے کو دیکھ رہی ہے مال سے ہوتا ہے پیسوں سے ہوتا ہے ہاں بڑی بڑی ڈگریوں سے ہوگا ہاں زمین زمینیں اور جاگیریں ہمارے پاس ہوں گی تو ہماری زندگی بنے گی یہ ایک دھوکے کی چیز ہے اور غلط چیز ہے جس کی بنا پر آدمی ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے زندگی کا رخ اس کا پورا پورا غلط جاتا ہے یقین غلط ہے اندر غلط یقین اترا ہے حضرت صاحبہ رضی اللہ اجمعین نے محنت کر کے اپنے یقین کو درست کیا اور کائنات کی ہر چیز کو مخلوق ہونے کی نگاہ سے دیکھا چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ وزیر ہے چاہے وہ شیر ہے چاہے بلی ہے یہ مخلوق ہیں یہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں یہ نفع نقصان پہنچانے بھی اللہ کی محتاج ہے اس نگاہ سے صحابہ نے دیکھ کر اپنے دل کے یقین کو بنایا اور جب انہوں نے شیر کو اور بلی کو دونوں کو مخلوق سمجھ کر دیکھا تو پھر شیر کا ڈر ان کے دل میں نہیں آیا جیسے بلی کو بلی ہونے کی حیثیت سے آدمی دیکھتا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتی تو اس بلی کا ڈر دل میں نہیں آتا اور ایک بچہ اسی بلی کو دیکھ کر اس سے اس کو کچھ کوئی چیز ہے مارے گی نقصان پہنچائے گی اس نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا ڈر اس بچے کے دل میں آتا ہے ایمان کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا اب ہمارا کیا مال کو ہم کیا کر سمجھتے ہیں دش ہے سے آدمی اس مال کو حاصل کرنے بمبئی بھی جاتا ہے بمبئی چھوڑ کر میرے دوست عرب ملکوں میں زبان نہیں جانتا وہاں جاتا ہے یورپ کے ملکوں میں جاتا ہے کیوں اس کا آپ کے اندر کا یقین بھی اچھا اس مال کے حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچتا یہاں ہندوستان میں اس کا اچھا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے لیکن کاروبار چھوڑ کر وہاں جاب کرتا ہے غلامی کیوں کہ غلامی کرنے میں مال زیادہ ملے گا مجھے گھر کی رات و آرام چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں تکلیف میں اب آپ کو ڈالتا ہے اندر کی دل کے یقین کے بگاڑ کی بنا پر حضرت یوسفا فرمایا کرتے تھے انسانوں کے حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل سے ہے اگر انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں تو آسمان سے اس کی زندگی کے بننے کے فیصلے آتے ہیں سکون کے چین کے اس کے اعمال ٹھیک ہیں وقت میں بارش اللہ برسائے گا پھر ان بارشوں سے اللہ تعالیٰ کھیتیوں میں برکت ڈالے گا ہاں ان کے حالات خدا درست کرے گا ان کے اعمال ٹھیک ہیں تو اعمال ٹھیک ہونے کی بنیاد پر اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے گا ان لدین امن وامر الصالحاتی سہ جان الحم الرحمان الدا جو لوگ اپنے ایمان و یقین کو درست کر کے اور حاصل کر کے اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت دلوں میں وا ڈال دیتا ہے دلوں میں محبتوں کا دشمنوں کے آنے کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے اللہ چاہے دلوں میں اور دشمنیں ڈال دیتا ہے اور اللہ چاہے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے ہاں حضرت صاحبہ نے قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو بتایا ہے وہاں ہو بے حب اللہ جمی اور رکھو بس اس کو تم آدان فال کلو بے کو فاصلہ تم بنا میں دیکھوں کہ تم سوچو تم تو آپس میں دشمن تھے لیکن جب دین تم نے قبول کیا ایمان کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالا تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی اور جس کی بنا پر تم بھائی بھائی بن کے زندگی گزارے بن گئے ہاں۔ تو بنیاد اصل یہ ہے حل فرماتے تھے اعمال کے درست ہونے پر اللہ تعالی شام انسانوں کے حالات درست کریں گے اور اعمال کی درستگی کا تعلق یقین کی درستگی پر ہے یقین اگر درست ہے اگر یقین یہ ہے کہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور کام بنانے کا اللہ کا ضابطہ اس کی اطاعت ہے میں جتنی اللہ کی اطاعت کروں گا نماز کی پابندی کروں گا زبان کو سچائی کے ساتھ استعمال کروں گا اور امانت داری کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور اللہ کے احکام کو میں پورا کروں گا اللہ میری زندگی بنائے گا تو آدمی بھی نماز کی پابندی کرے گا سچائی کے ساتھ رہے گا امانتداری کے ساتھ زندگی گزارے گا ہاں یہ روزہ رکھے گا ہاں رمضان آنے سے پہلے سوچے گا روزے کا کیا ہوگا اور ترتیب بنائے گا کہ روزے کی روزہ رکھنا ہے اب اس کے لیے دنیا دنیا کو جو بھی کرنا چھوڑو جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے وہ رمضان میں دکانیں نہیں کھولے گا کھلانے کے لیے لوگوں کو ہاں ایک بنیاد ہے ایمان اور یقین اور فرمایا یقین کا صحیح ہونے کا تعلق محنت کے صحیح ہونے پر ہے اگر ایمان کی محنت ہے صحیح محنت ہے تو اس صحیح محنت کے ذریعے یقین صحیح بنے گا اور جتنا یقین صحیح ہوتا چلا جائے گا انسان کے اعمال درست ہونا شروع ہوں گے انسان کی زندگی صحیح بننا شروع ہو جائے گی انبیاء علیہ مسلاط وسلام انسانوں کے پاس اسی ایمان کی محنت کو لے کر آئے اور انسانوں کو ایمان یقین کی محنت پر ڈالا انہوں نے اور اسی کی دعوت لے کر آئے یا یو الناس ارو لا الا اللہ دکھ او اے لوگو تم اللہ کو مانو اللہ کی مانو جیسا کہ وہ چاہتا ہے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا یہی دعوت محدود انبیاء کی فرعون کو یہی دعوت تھی ملک والے کے لیے اور قارون کے لیے بھی یہی دعوت ہے مسا کی کہ تیرے مال سے تو زندگی نہیں بنے گی تجھے کامیابی چاہیے تو پھر اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر اور اپنے زندگی کو ٹھیک کر تو اللہ تیری زندگی بنا دیں گے عزت دیں گے سکون دیں گے چین دیں گے برکتیں دیں گے دنیا کی زندگی پرسکون بنائیں گے طیب حیات طیبہ دیں گے پاک زندگی پاک کہ پاک زندگی کیا کہ کینے سے بغض سے اعنات سے رشوت خوری سے ان تمام چیزوں سے خدا تیری زندگی کو پاک کر دے گا حیات طیبہ جس کے نتیجے میں دلوں میں سکون آئے گا چین آئے گا اور زندگی میں برکت آئے گی الفت اور محبت آئے گی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی اور یہ زندگی گزارتا ہوا اگر دنیا سے گیا تو موت کا دن عید کا اور خوشی کا دن ہوگا ہاں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اے اللہ اے اللہ موت محبوب بنا دے ہر اس آدمی کے لیے جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول یقین کرتا ہے اس کے دل میں تو مرنے کی محبت موت کی محبت ڈال دے اللہ محب بن ماؤت ارام ان سیدنا محمد صلی اللہ وسلم عبد کا رسول پھر موت محبوب بنتی ہے اور مرنا آدمی کو محبوب بن جاتا ہے اور موت کا دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے کیوں کہ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ کی ذات و صفات کا یقین کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں یہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں اور جب یہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شان ہو جب ان کی موت کا قریب آتا ہے تو میرے کو موت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے فلاں بندے کی روح نکال کے لے آؤ میں نے اسے دنیا میں ہر حال ہر لائن سے آزمایا اور آزمائش کرتا رہا یہ اس پر صبر صبر کر کے جھیلتا رہا اب میں چاہتا ہوں اسے راحت اور سکون اور چین کی زندگی دوں جاؤ اس کی روح نکال کر لے آؤ ہاں چنانچہ ملک موت علیہ سلاد والسلام جب اس بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اللہ نے مجھے اس کی روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ اس کی روح نکالنے کے لیے آسمان سے پانچ سو فرشتوں کی جماعت کو لے کر اترتے ہیں اور مرک الموت علی صاحب السلام کے ہاتھ میں جنت کا ریشمی رومال ہوتا ہے اور اس میں جنت کی خوشبو مشک خوشبو لے کر آتے ہیں اور وہ فرشتے جو پانچ سو ہیں وہ اس بندے کی استقبال کے لیے آتے ہیں اپنے ساتھ ریحان کے گلدستے لے کر آتے ہیں جو ریحان کے گلدستے ہر گلدستے میں بیس رنگ کے پھول اور ہر ہر پھول میں خوشبو الگ پانچ سو فرشتے پانچ سو گلدستے ہر گلدستے میں بیس قسم کی بیس قسم کے کلر اور خوشبو دس ہزار دس ہزار قسم کی خوشبو ہے اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ بندے کے پاس آتے ہیں اور میرا الموت علیہ الات و سلام اس کے تھوڑی کے وہاں وہ میرے دوستوں ریشمی رومال خوشبو والا وہ رکھ دیتے ہیں اسے سنگاتے ہیں اور یہ تمام فرشتے اس مرنے والے کے چاروں طرف بیٹھ کر اس کے محبت سے اس اس کے کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں اور صاحب شراب اس کی روح نکالتے ہیں ابھی روح نکالنے آئے ہیں یہاں خوشبو سنگائی جا رہی ہے آسمان کے میرے دوست دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس بندے کو جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں ہاں کہ دیکھ یہ سڑی ہوئی دنیا ہے اسے چھوڑ وہاں چلنا ہے وہ جنت کی جنت کی نعمتیں دیکھ وہ پھلوں کے دیکھ درخت لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ پوروں کے علمان تیرے لیے تیار کھڑے ہیں وہ نعمتیں دکھائی جاتی اس کو اور یہاں بالکل موت کہتے یہ تو ہم نے سن مطمئنہ ارے چلو چلو چلو وہ بلا رہے ہیں تو مومن کی روح جب اس کو نکالنے کے لیے مرکن موت آتے ہیں تو اس کے جسم کے پنجرے سے نکلنے کے لیے ایسے پھڑکتی ہے جیسے دنیا میں کوئی آدمی پرندہ پالتا ہے اور پنجرے میں بند کرتا ہے اور صبح کو اس کی کھڑکی کھولنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پرندہ اندر پھڑکتا ہے جلد سے نکلنے کے لیے کہ دروازہ کھلے اور میں نکلوں ایسے مومن کی روح نکلتی ہے اللہ کی ملاقات کے شوق میں الموت تو جسر الحبیب الحبیب موت ایک پل ہے محبوب سے محبوب کو ملاقات کرانے کے لیے ہاں اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور ہم لوگ اس کی روح نکالنے کے بعد اس جنت کے جنت کے رومال میں رشو رومال میں لے کر آسمانوں پر پہنچتے ہیں اور یہ ایمان والے کی روح آسمانوں پہنچ پر اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور پھر اس روح کو آدھا علی میں پہنچا دیتے ہیں یہ مزے کی چیز اور اس کے جسم کو یہ پانچ سو فرشتے اس کے غسل دینے میں اور اس کے جنازے کے اٹھانے میں اور خبر تک پہنچانے میں یہ پانچ سو فرشتے اس کے جنازے میں ہوتے ہیں اس کے گھر سے لے کر اس کی خبر تک لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے قبر قبر تک پہنچا دیتے ہیں جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے بشیر و بشیر دو فرشتے آتے ہیں اس کی قبر میں ہاں اس کی نمازیں اس کا روزہ اس کے آمال قبر میں اس کے چاروں طرف باڈی گارڈ بن کر کھڑے ہوتے ہیں عذاب اپنی گردن نکالتا ہے تو یہ تمام اسے دور کرتے اڈور سے اور یہ دونوں مچھی و فرشتے اسے کہتے ہیں تو سوال جواب دے دے تیری منکر رنکر کے اور وہ سوال جواب جب ہو جاتے ہیں تو یہ بشیر و بشیر اس کے لیے جنت کا ریشم جنت کے ریشم کا میرے دوستوں کس طرح لا کر بچھا کر اس پر اس کو سلا کر کہتے ہیں نم کنو مدرا روز سو جا جیسے دلہن سوتی ہے کہ دلہن اپنے کمرے میں سوتی ہے اس اس کے کے میاں کے بغیر کوئی اس کو نہیں اٹھاتا اسے کوئی پرواہ نہیں ہو تو کوئی مجھے نہیں اٹھائے گا وہ سمجھتی ہے اللہ رب العزت اس ایمان والے کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور کوئی نہیں مزے کی نہیں سنائی جائے گی کتابوں میں آتا ہے یہ تو نماز کا پابند تھا تو وہاں قبر میں بھی سوچتا ہے مجھے اسے نظر آئے گی کہ کوئی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کے کوشش کرے گا تو فرشتے کہیں گے ارے وہ تو دنیا میں نماز پڑھنے کو کہا تھا اب تو یہاں مزے سے سو جا دنیا میں اسے سوئے کو جگایا جاتا تھا نماز کے لیے اور خبر میں یہ نماز کے لیے کہے گا کہ سو جا ہو گیا کام کر کے آ گیا تو مزے نیند سوئے رہے ہیں ہاں اور فرشتے اس کی قبر میں ستہتر کھڑکیاں جنت کی کھول دیں گے وہاں سے آواز خوشبویں آتی رہے گی اور یہ اپنے مزے نیند سوتا رہے گا اور جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا دوبارہ تو اس سور کے پھونکنے کے بعد پھر میرے بھائیوں یہ لوگ اپنی خبروں سے اٹھیں گے اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتے اٹھیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین اٹھے اور اللہ کے ان بندوں کے لیے عرش کا سایہ تیار ہے وہاں دوڑتے ہوئے جائیں گے اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے اور اللہ بند اللہ شانو اپنے ان بندوں کے لیے اللہ نے ناشتے کا انتظام کیا ہوگا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی چاہتوں کو میرے لیے قربان کیا ہے عرادوں کو بول کر میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے یہ فجر کی نماز کے لیے اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے آئے ہوئے ہیں یہ میرے بندے جو دنیا میں جب نیند سے اٹھتے تھے تو ناشتہ کرتے تھے تو اللہ تعالی شاہروں نے ان کے ناشتے کا انتظام کیا ہوگا ہاں عرش کے نیچے عرش کے سائے میں ان اللہ تعالی شانو ناشتہ کرائیں گے زمین کی روٹی یعنی زمین میں جتنے ذائقے اور ٹیسٹ اور مزے ہیں ان سب کو جمع کر کے اس کی ایک روٹی اور اس پر مچھلی کے جگر کے کباب اس کے جگر کے کباب مچھلی کے اور اس کے کھانے کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہوگا جس اللہ نے فائیو اسٹار کے اور میرے دوست کیا کوکر کے تھے کوکر پکانے والے ہاں فائیو اسٹار کا کک اور نوابوں کے اور بادشاہوں کے کک ان کو اللہ نے بنایا پیدا کیا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کھانا پکایا تھا انگلیاں کیا کھا چاہیے ایسا کھانا منہ پانی آ رہا ہے ہاں۔ حقیقت ہے تو وہ اللہ اپنی اپنی قدرت سے جو کھانا پکا کے اپنے بندوں کو کھلائے گا کیا مزے ہوں گے اس کھانے کے اس اللہ کے بندے کی نیند پوری ہو گئی خبر میں اللہ کے عرض کے سائے میں اس کا ناشتہ کرائے گا اللہ میاں تو اس کا اس کی بھوک دور ہو جائے گی اور وہاں سے جب ہٹے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے انتظار میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امتوں کو اپنی نورانی نورانی ہاتھوں سے میرے دوستو جامع کوشل دیں گے آپ نے فرمایا میرے حوض پر پیالے اور قارورے جیسے آسمان کے ستارے ہیں اس کے بقدر میرے میرے حوض کوشل پر پلانے کے گلاس اور پیالے ہوں گے خاص یعنی گویا کسی کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا لائن نہیں لگانی پڑے گی آپ نے فرمایا میرے حوض غصل کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور پلانے والے کون ہیں محمد رسول محمد رسول مزے ہی مزے ہیں پلاسٹک کا گلاس نہیں ہوگا وہاں یہ تو اپنی اپنے آمان کی سزا سب ہے پلاسٹک پلاسٹک پلاسٹک ہاں جتنے گنا بڑھتے جا رہے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ شانو سزا دیتے جا رہے ہیں چائے بھی کس میں پلاسٹک کی تحریر میں اچھا پلاسٹک بناتے بھی ہیں اور اور, اور اس کے برتن بھی بناتے ہیں اس کے نقصان بھی بتاتے ہیں امام نقصان سے امام نقصان سے پہلے تو تانبی پیتل کے برتن ہوتے تھے ابھی تک اس کا فائدہ بتاتے لوگ تانبے کے برتن کا پتل کے برتن کا پرانے وقت تو بیچے تب بھی کچھ پیسے ملے ہیں پلاسٹک کو کیا ملے دیکھو کوئی کام کے نہیں جنت میں آخرت میں وہاں میرے دوستوں سونا اور چاندی ہی کے برتن ہیں سونا اور چاندی ہی کی تمام چیزیں ہیں وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے کتابوں میں آتا ہے ایک جنت سونے کی جس میں ہر چیز سونے کی اور ایک جنت چاندی کی جس میں ہر چیز چاندی کی ہے اللہ کے طاہر نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو جو رہنے کے لیے مکان دے گا بنگلے دیں گے کوٹیاں دے گا اس کی اس کوٹھی کی بناوٹ میں ایک اینٹ چاندی کی ہوگی ایک اینٹ سونے سونے کی ہوگی اور ملا تو ہال مسک اور مشک امبرس کے کا سیمنٹ ہوگا جس سے وہ مکان بنا ہوا ہوگا جہاں ہمیشہ خوشبو ہی خوشبو ہے جب جب دیکھو سیمنٹ کی جگہ پر مشکمبر ہے تو خوشبو ہی خوشبو ہے وہاں بدبو کا سوال ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انتظام کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو جامع کوثر دیں گے جام تو کوثر کا پانی پینے کے ساتھ اس کی پیاس ختم ہو جائے گی اب جنت میں کہ جنت میں زندگی بس شوق اور کی زندگی ہے جنت میں بھوک نہیں ہے بھوک نہیں پیاس نہیں بیماری نہیں بڑھاپا نہیں بدبو نہیں جنتوں کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا وہ پسینے میں بھی مشک امبر کی خوشبو ہوگی جنتی جنتی کھانا کھائے گا تو کھانا کھانے کے بعد ڈکار سے اس کا کھانا ہزم ہو جائے گا پیشاب نہیں پاخانہ نہیں کچھ نہیں ایک زندگی ہے اور جناب رسول اللہ سب نے اس کو امت کے سامنے ایک ایک چیز کو سمجھایا ہے ہاں، کیا اخبار کے جھوٹی باتیں پڑھتے رہتے ہو جنت کے حالات بھراؤ جنت کی جنت کی کنجی ایک کتاب ہے اسے لاؤ گھر میں اور پڑھو یقینی بات ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے حدیث کی روشنی میں تمام باتیں ہیں مزے ہی مزے ہیں اللہ تعالی شانو قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ تعالی شانو حساب کے دن اپنے بندوں سے کہیں گے یا عبادی لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب اللہ کہیں گے او میرے بندو پیارے پیارے پیار کے او میرے بندو اللہ کریں او میرے بندو دنیا میں اگر ہمارے کوئی بزرگ ہوں اور بزرگ ہمیں پیار کے رسم بلائے تو اور حضرت نے یا خالد کائنات مالک الملک اپنے بندوں سے کہو میرے بندو آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی غم کی بات نہیں ہے کون اللہ کے بندے ہیں اللہ دینا آ منو بھی آیا تین وکانو مسلمین جو میری قدرت پر میری آیات پر ایمان لے کر آئے جو میں جنہوں نے محنت کر کے ایمان کو بنایا اور ایمان کو بنا کر اور اللہ کو اللہ کے غلام بن کر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا یعنی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی یہ ہیں اللہ کے بندے وہ کانو مسلمین اور وہ تو متیا فرما بردار تھے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا تھا مسلمان کے معنی ہی تابے دار کے ہیں مسلم کے معنی تابے دار کس کا تابے دار اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں زندگی کے ہر چوبے میں وہ تابے داری اللہ کی اللہ کے رسول کی کرتا ہے اسی کا نام مسلمان ہے وقانو مسلمین اور یہ تو سوال مسلمان تھے میرے حوالے ہو کر آئے ہیں میری زندگی میری اٹھا کر کے آئے ہیں وہ دکھول انتم وازواجكم تحبرون ارے جاؤ تم اور تمہاری بیویاں تم سب جنت پہ چلے جاؤ یہ ہوگا یہ ہوگا میں دوست مزے کی مزے کی چیز ہو مزے کا دن اور اللہ میں کہیں گے اب جاؤ پھر کبھی تمہیں نکلنا بھی نہیں ہے وہیں ہمیشہ رہی جاؤ اللہ تعالیٰ جنت کو بتا رہے ہیں یو من صحاب ان کے پاس جو کھانے کی تھالیاں لے کر اور کھانے کے تش لے کر آئیں گے وہ سونے کے تشت ہوں گے اور جنت کے مسلمان بوائس آج کل ہوتے ہیں پتا نہیں نہتے بھی ہوں گے نہیں کیسا نہتے ہوں گے نہ لیکن وہ کپڑے ایسے پہنا دے کہ آدمی کو جنت میں جنتوں کی خدمت کے لیے جو میرے دوست خادم ہیں ولدان وہ ولدان یقوف علیہم ولدان مخلدون ان کی خدمت کے لیے جو غلام اور بچے ہیں وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے اور یہ ہمیشہ ان جنتوں کی خدمت کے لیے ان کے اطراف میں چلتے پھرتے رہیں گے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور کیسے ہوں گے وہ ایسے موتی جیسے جو موتی بند ڈبے میں صاف ستھرا باہر کیسے آتا ہے کہ ایسے وہ خوبصورت بچے ہوں گے بچے بچے اور خوبصورت اور اللہ کی طرف سے جن کی تربیت کی گئی ہوگی ہاں ستر ہزار غلام ہوں گے اور ان کے لیے اللہ تعالی شاہ نے ان کی چاہتی ہر چیز کو خدا نے مہیا کر کے دیا ہے وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون جنت وہ جی- جگہ ہے جہاں تمہاری جی کی چاہت کی ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے تمہارا ہر ارمان جہاں پورا کیا جائے گا اور تمہاری آنکھوں کو لذت پہنچانے والے مناظر اللہ نے تمہارے تیار کر رکھے ہیں جب تمہاری آنکھوں کو ایسے ایسے لذت دینے والے مناظر تمہیں دکھائے جائیں گے یہ ہے وہ آخر زندگی کے لیے دنیا کی زندگی ہے اور ایمان اس آخر زندگی بنانے کے لیے ایمان شرط ہے اور وہاں کے میرے دوست و درجوں کے حاصل کرنے کے لیے آمان ہے اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے یہ آخر کے ابدی زندگی بنانے کی دی ہے کہ آخر زندگی بناؤ اور جو آخر کی زندگی بنانے کی فکر کرے گا آخر زندگی کے لیے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھنے کو نہیں کہا جا رہا ہے کمال کی بات یہ ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس میں کوئی چیز سے منع نہیں کیا گیا کہ شادی مت کرو مکان مت بناؤ کپڑے مت پہنو کھانا کھانا مت کھانا کھاؤ پیو مکان بناؤ سب بناؤ لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی پر نہیں دنیا میں تم پچاس ساٹھ ستر سالہ زندگی میں اپنی مرضی اور چاہت کو قربان کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑ ہا کروڑ اور ارب ہا ارب سال کی زندگی میں تمہاری چاہتوں کو پورا کرتا ہی رہے گا اس کے لیے بھائیوں اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان کو اتنا اتنا بنایا جائے کہ جو ایمان ہمیں اللہ کے فرائض پر اللہ کے احکام پر کھڑا کر دے اور جو ایمان ہمیں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد بھی بغاوت سے روک دے ہاں ایمان ایک اندر کی طاقت ہے جب ایمان اندر کی طاقت آدمی کو مل جاتی ہے یہ ایمان انسان کو اللہ کی طاقت پر ڈالتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے وہ صحابہ نے محنت سے بنایا تھا صحابہ نے ایمان کو پہاڑ کے بعد جیسے پہاڑ ایسے ان کا ایمان تھا جیسے ہوا کے طوفان پہاڑ کو اپنی جگہ پہاڑ ہٹتا نہیں چاہے کتنے طوفان آئے ایسے صحابہ کا ایمان اتنا زبردست اور قوی تھا کہ دنیا کے حالات میں یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا انہوں نے دین سے نہیں ہٹے نہیں ہٹے آج ہماری محنت ایمان کی نہیں ہے تو ہمارا ایمان ب دن کمزور ہوتا ہے کمزور آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مسلمان یہ نہیں چاہے کہ میں نیک اور بھلا انسان بنوں ہر ایک جی کی چاہتی ہے لیکن ہو, ہو, ہو نہیں پاتا ہو نہیں پاتا یہ جو جتنے بھی ہے وہ جاتے جی ہیں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو سچائی کے ساتھ رہو اور اچھا اور بھلا انسان بن کے رہو لیکن ہوتا نہیں کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے آج کے مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے بیمار ایک آدھی بیمار ہو اور اتنا بیمار کہ دواخانے میں رکھا گیا ہے سانس چالو ہے لیکن اسے کہو کھاؤ پیو بیٹھو کوئی چیز کچھ نہیں لیکن سانس چالو ہے کوئی سے دفت نہیں کرتا جان موجود ہے ہاں ایسے آج کے مسلمان کا حال ہے اس کے پاس ایمان کتنا ہے اس کے پاس جتنا سانس ہے اتنا ایمان ہے اسے کہو پازے کی نماز پڑھو جھوٹ چھوڑ گناہ کی زندگی چھوڑ نہ کہتا ہے ایمان میں طاقت نہیں ہے جیسے وہ بیمار کی طاقت میں دوستوں جو سانس بھی باقی ہے اس کی جب بے دوست دوا کی جاتی ہے علاج کیا جاتا ہے اور علاج کے لیے جتنی اسے صحت اور تندرستی ملتا ملنا شروع ہوتی ہے اتنی طاقت اس میں آنا شروع ہوتی ہے جتنی طاقت آنا شروع ہوتی ہے وہ خود کہتا ہے مجھے بھوک لگے کھانا دو وہ خود جتنی طاقت آتی ہے وہ کہتا کیا ہے میرا میری پیٹ بہت گرم ہو گئی ہے مجھے بٹھاؤ مجھے بیٹھنا ہے مجھے چلنا ہے جتنے اندر طاقت آنا شروع ہو جائے گی اتنا یہ اپنی میرے دوست جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کرے گا ایسے ایمان ہے جب اللہ کے راہ میں نکلو گے اور چار مہینے محنت کرو گے اور اپنے ایمان کو بناؤ گے تو جتنا اندر ایمان کی طاقت آنا شروع ہوگی اتنا ہی میرے دوستوں گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی پھر یہ ایمان کی روشنی ہمارے اندر کو میرے دوستوں روشن کرے گی اب سمجھ میں آئے گا میں نے اپنی زندگی کہاں برباد کی میں کہاں تھا ابھی سے توبہ کرنے کی دور ملے گی رات کو روئے گا یہ اور اب وہ جو یہاں پر پانچ کی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اللہ کی راہ میں پانچ کی نماز کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اس سے رد ادا ہوئی ہے اشراک پڑھتا ہے چاش پڑھتا ہے اپنی غلط زندگی سے توبہ کرتے ہوئے وہیں سے خط ڈالتا ہے ابا پر کہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے معاف کیجیے گا مجھے جتنا اندر ایمان بنتا جاتا ہے اتنا آدمی کی زندگی گھر سے ہی ہو جاتا ہے پھر یہی میرے دوستوں جس کا ایمان بنا ہے وہ گالیاں دیتا تھا پولیس والا تھا پی ایس آئی تھا لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اب اندر ایمان بننے کے بعد وہ تمام بری عادتیں چھوڑتا ہے زندگی بنتی ہے لیکن ایسی بات ہے جیسے کھیتی پانی مانگتی رہتی ہے پانی دیتے رہو کھیتی ہریالی رہتی ہے آگے بڑھتی رہتی ہے ایسے ایمان بھی ہمیشہ اپنا پانی مانگتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے صاحب میں لگا دیا اب تو ہو گئے نا یہ پانی مانگتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جد جدو ایمان حکم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو تو صحابہ نے پوچھا کئی بار رجت دے تو ایمان نہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صاحب ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں تو حضور میں ایمان کی محنت بتائی اکثر ہو کثر سے لا الہ الا اللہ کو کہا کرو کثر سے بولو یعنی ایمان ایمان کو بولو اور اس ایمان کے لیے محنت کرو تو اس سے یہ ایمان ایمان باقی رہے گا اس میں قوت ترقی پیدا ہوتی جائے گی اور جتنا ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی اتنا زندگی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی یقین صحیح بنا اب صحیح یقین آپ کو صحیح چلائے گا اور جتنا یقین صحیح ہوگا اور جتنی زندگی صحیح ہوگی اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے ہاں اور اللہ شان ہو مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا یہ کسی کے کمال خام و خاگے سب دعوے منہ کماؤ سے تو کیا کمائے گا تیری مقدر کی اللہ نے تجھے دی ہے اور دے گا وہ تیرے عقل کو کوئی نہیں ہے اگر تو اب تیری عقل سے کماتا ہوتا نا تو کبھی دیوالا نہ نکالتا دنیا میں لوگ کماتے کماتے دیوالے نکال رہے کیوں ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ اوپر کا مسئلہ ہے اوپر سے ایک مسئلہ ہے طے کر چکا اللہ تعالی شانو کہ تو تیس سال تک تو مالدار رہے گا اور تیس سال کے بعد تو, تو وہ ہوتا ہی ہے جتنے دیوالے نکالتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دماغ سے پاگل ہو جاتے ہیں نہ دماغ تو بہت چلتا ہے اور تدبیریں بھی بہت کرتے یہ کہ کسی طریقے سے میرا پوزیشن باہر نہ آ جائے لیکن اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہے یہ جتنی تدبیریں کرتا اتنا اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اللہ یہاں عزت دلت وہاں کی ہے رات کو کروڑ پتی بن کے سوتا ہے اور صبح کو روڈ پتی ہوتا ہے ابھی پانچ سال گزرے ہیں ابھی تو چل ہی رہا ہے کچھ کچھ نہ تو مندی تیزی آئی تھی ایک دم تیزی چھ سات سال پہلے ہاں بولنے کی فرصت ہی نہیں تھی ہاں۔ ایک دم ایک دم مال آ گئے ہاتھ میں اور چال بھی بدل گئی بولنا بدل گیا سوچنا بدل گیا اور پتا نہیں اس پر تو آگے کہ کتنے سالوں کے پرانت سوچے اس نے اور پھر ایک دم مندی آئی تو پیسہ تو بدل روکائی گیا ہے ہو سو کرول کا ہو میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں بمبئی میں بڑے بڑے بلڈر نے کشے کی ہیں ہاں۔ ہمارے یہاں ان تاجروں کے ان کی یونین ہوتی ہے نا اس کا ایک ایک اس کا ذمہ دار ہے اس کا پرسیڈنٹ تھا ہمارا ایک دوست تھا وہ مسلمان واپی میں تھا وہ اس نے مجھے کہا صاحب یہ جو یہ جو چل رہی ہے مندی اس میں ہمارے بڑے بڑے بلڈروں نے خودکشیاں کی ہیں اور ایک بلڈر نے یہاں تک کیا پہلے اپنے بچوں کو جیل پلا مارا اپنی بیوی کو زہر پی رہا ہے مارا اور پھر خود نے زہر پینے کی ہمت نہیں کی تو نہیں وہ نہیں مرا لیکن خود سب تو مر گئے یہ پاگل ہو گیا ارے سمجھ میں بات آ رہی ہے پارٹی کی آگ کی بات نہیں ہے خاموخ خاص ستاوے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ کہ اللہ میں ہمیشہ تیزی رکھے نا تو یہ تو سب باغی بن جا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے واقعی پانچ ہزار آدر چار بدل جاتی ہے کیا ہمارے ہمارے جوانوں کو عزم نہیں ہوتی ہے اس مسلمان کو دنیا عزم نہیں ہوتی ہے ایک چھوٹی سی دکان بھی اللہ دیتا ہے تو اس کو فرصت نماز کی نہیں ہے تو اللہ میں ملک دے رہے تو اس کا کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تو دینے تیار ہے تو اپنے اندر استعداد پیدا کر وہ دے گا ہاں صحابہ صحابہ نے جب اپنے اندر استعداد پیدا کی نا تو اللہ نے روم اور فارس کے صدیوں کے خزانے جو تھے نا ان کے قدموں میں ڈال دی ہے اور صحابہ نے کچھ جس کو یوں نگاہ سے دیکھا بھی نہیں صحابہ کے گھروں میں سونے اور چاندی کے سکوں کی بوریاں بھر بھر کے پڑی رہتی تھی اور فارس کو جب صحابہ نے فتح کیا تو فارس جو ہے نا یہ فارس یہ تمہارا کیا کہتے ایران میں وغیرہ یہ فارس اٹھے تو اس کے بادشاہ کا جو سر کا تاج تھا وہ کئی من کا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس کا جو جہاں پر اس کا دربار ہوتا تھا وہاں سونے کے تاروں سے اس کو اوپر لٹکا دیا تھا اور اس میں پردے ڈال دیے تھے دکھے نہیں اور جب آتا تھا تو میں ابھی ہوں اپنا یہ کر لیتا تھا تو وہ کروڑوں کا وہ تھا آتا اس میں سونے کا تاج کئی من من کا اور پھر اس میں کتنی ہیرے جوار جڑے ہوئے اور وہ کروڑوں کا جو تاج صحابہ کے سامنے ایک صحابی کے سامنے ہے تو ایک لات ماری اس کو کہ یہ وہ تاج جس میں خدا کے دشمن کا رہتا تھا بھی نہیں لات ماری چوکڑی چوکڑی ہمارا حال یہ کہ دنیا ہوئی نہیں ہوتی نہ نہیں ہوتی تب بھی مصیبت اس مسئلہ کا حال یہ ہے نہیں کہ موافق حالات راس آتے ہیں نہ مخالف حالات راس آتے ہیں میرے بھائی مجھے کیا ہے اندر کی مایا ختم ہے جب ایمان آتا ہے زندگی میں اور ایمان کے ذریعے آخرت کی قیمت اور عظمت دل میں آتی ہے تو بھی مسلمان کی نگاہ میں یہ دنیا ہیج ہوتی ہے لیکن اپنا حال تو چھوٹے بچے جیسا ہے پانچ ہزار کی نوٹ جلیبی کے بے ٹکڑے میں دے دیتا ہے وہ جلیبی ہے میٹھی ہے وہ پانچ ہزار کی نوٹ کی قیمت کا پتہ نہیں ہے جی، جی، جی، ایسا ہمارا حال ہے آخر کی آخر کی کوئی بھی مجھے پتا نہیں ہے ہاں، دنیا کی چند کوریوں ٹھیکروں کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے دین احکام الہی توڑ دیتا ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سوچتا تو ہے ہی نہیں کہ کس کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں اللہ کے نبی کی ایک سنت اس سنت کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین نہیں ہو سکتے ہیں دنیا کی چند کوریوں ٹھیکروں کے لیے اور یہ اللہ کا اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی کی تعداد زندگی گزارے گا پوری دنیا کے نظام خدا اس کے حوالے کرے گا پھر ضموری ممبادی ذکر یری عبادی وال کہ زمین کا وارث میرے نیک بندے ہوں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں تیرے ہاتھ میں دنیا کی قوموں کی تقدیر تیرے حوالے ہوگی لیکن تو پہلے حضرت محمد صاحب کا وفادار بن آج کا مسلمان بیوی کا وفادار ہے اور خاندان کا وفادار ہے حکومت کا وفادار ہے پتہ نہیں سب کا وفادار ہے وفادار نہیں ہے اللہ اللہ کے رسول کا وفادار نہیں ہے جتنی اللہ نعمت اس کو دیتا ہے اتنا ہی اللہ سے بغاوت کرتا ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر دنیا کے ایسے نادان انسان جو کتوں کو اور جانوروں کو جن اپنا نئے سے بنا رکھا ہے ایسے انسانوں کے طریقے یہ زندگی میں اپناتا ہے اللہ کے نبی کی سندر سے اپنا دیا نہیں ہے تو کیسے ہوگا میرے بھائی میرے دنیا کی تنگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو اور دنیا میں عزت زندگی چاہتے ہو تو میرے بھائیوں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا آپ کی پیر و پیاری کرے گا اللہ اسے عزت دے گا اور اللہ عزت والے رسول ہی اور المومنین اللہ سے عزت لینے کا راستہ ایک ہے حضرت محمد الرسول اللہ کے راستے سے ہی عزت ملے گی ہاں اس سے ایک محنت ہے وہ زندگی اپنے اندر لانے کی محنت ہے آپ کو یہ جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چلو سنن جاؤ نہیں یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کچھ فیصلہ کرو دین کی عظیم محنت دعوت کی عظیم محنت ایمان کی عظیم محنت سے ہماری زندگی بنے گی اور اس محنت سے ہمارے بال کی زندگی بنے گی اور ایک ایک فرد امت کی اگر ہمیں مسلمانوں سے مسلمانوں سے میرے دوستوں محبت ہے تو ہم ان کے لیے بھی محنت کریں کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بن جائے گا دنیا کو لکھت لکھوم ان تم خلق تم دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے لیکن تمہارے لیے کب ہوگی یہ دنیا وہ انتم تم خلق تم اور تمہیں اللہ نے آخر کے لیے پیدا کیا ہے اور آخر میں تمہارے یہاں جو مرتا ہے دنیا لے کے جاتا ہے کہیں ارے بولو تو صحیح کہ بھیج دو ساتھ جو مرتا ہے کوئی بھی اپنی دنیا لے کے نہیں جاتا اپنا بینک بینک ساتھ لے کے نہیں جاتا اپنا عہدہ وزارت لے کے نہیں جاتا وہ مرنے والا اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے اعمال اچھے ہوں یا برے تو آخرت میں تو کام آئیں گے کیا اعمال آخر کو سامنے زندگی گزارنے کے معنی کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کی رعایت کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا تو یہ اپنی آخر کو سامنے کے چل رہا ہے تو دنیا اللہ سے قدم ڈالے گا حدیث پاک میں جو بندہ اللہ کا بندہ آخرت کو اپنا نصب العین بنائے گا اور اسی کے لیے محنت کرے گا اسی کی فکر کرے گا اسی کے لیے سفر کرے گا اللہ تعالی شان ہو دنیا کو رگڑتا ہوا اس کے قدموں میں ڈالے گا عدد دنیا وہی راغمہ ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کچھ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنا آدم او آدم کے بچے لے بہدتی میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جا میری داش جاتی ام لو ستر کا غنن میں تیرے دل سے تمام ٹینشنوں کو ختم کروں گا اور غنا سے تیرے سینے کو بھر دوں گا وہ اسد تو فخر اور تیری محتاجی دور کر دوں گا کون کہہ رہا ہے اللہ وہ اللہ تفر اگر تو نے اپنے آپ کو میری اطاعت کے لیے فارغ نہیں کیا اور میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ملا تو یدئی کا شغلن لن میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے دنیا کی جھنجھڑوں سے بھر دوں گا والا اسد فقرت اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا یہی ہوتا ہے آدمی مزدور ہوتا ہے مزدور ہونے کے بعد بھی اس کو دندا دیتا ہے دندا دینے کے بعد ماشاء اللہ کھاتا پیتا سب ہو گیا پھر بھی دنیا کے پیچھے بڑا یہ نماز نہیں وہ نہیں وہ تو سستی کیا ہے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ دندا اور بڑھاؤ اب وہ دندا پانچ ہزار کا دندے سے ماشاء اللہ شام کو مجھے کھا پی کر مست تھا لیکن اب بس اب دندا بڑا تو کیا کہتا ہے اب مجھے پیسے چاہیے اب محتاجی بڑی اب پانچ ہزار سے پچاس ہزار پہ آیا اب پچاس ہزار کہاں سکی سے لاؤ لاؤ بولا آسود فقرت تیری محتاجی کو دور اب یہ پانچ ہزار والا پچاس ہزار کا محتاج بنا پھر آگے بڑھا کہ لکھ تو لکھ پتی بنا اب لاکھوں کا محتاج بنا پھر کروڑ پتی بنا تو کروڑوں کا محتاج بنا محتاجی خدا بڑھاتا ہی جائے گا قناعت نہیں کبھی نہیں سوچتا یا کل تو ڈیڑھ سو دو سو روپئے میں مزدوری لاتا تھا گھر کا کام چل جاتا تھا اب تو مجھے میرا کاروبار شروع کیا مجھے روزانہ ایک ہزار روپئے ملتے چلو کافی ہو گیا نا <coughs> کیوں وہ اللہ کی تاج ہے ہی نہیں تو قناعت اللہ اس سے چھین لیتے ہیں قناعت چھین لی اب اناجھی چھینی اللہ نے اب ہائے ہائے کا چکر آیا اب اس ہائے کے چکر میں محتاج بنتا ہی جاتا ہے اللہ میں صحیح سمجھ دے اللہ صحیح سمجھ دے اس لیے کہہ میرے بھائیوں کہ یہ حدیث ہے لے عبادتی آتی و رکھا گین واسو واسط فخر میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جا جس کام جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس مقصد پر اپنے آپ کو ڈال دے تو میں تجھے تجھے بے فکری کی زندگی بے فکری بغیر ٹینشن کی زندگی میں تجھے دوں گا اور تیری فقر تک تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے اور مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا ہوتا ہے نا کسی کو آفس میں تو چار پانچ ٹیلی فون ہوتے ہیں آئی بزی آئی بزی اللہ تجھے اور بزی کرے آئی بزی اللہ بزی کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کی ساتھ ہیں اللہ ان کی زندگی ایزی کرتا ہے اور کیا بہت بڑا سیٹ ہوں چھڑ آرام سے کھانا بھی نصیب نہیں ہے ایسی سیٹ کیا کام کی تو سے تو تیرے مزدور اچھے آج سے کھا تو ہیں عذاب ہے یہی عذاب اللہ کا ہے اس لیے بھائی میرے چیز ہو اپنی زندگی کو بنانا ہے دین کو زندگی میں لانے کی ایک محنت ہے اس محنت میں محتاج بن کر لگو دنیا دینے کا اللہ کا ضابطہ کوئی محنت نہیں ہے وہ تو مقدر میں دے دے گا وہ اپنے نا دے دیتا ہے ہدایت اور دین ہدایت اور دین کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں محنت کو شک کرا دیا ہے وہ لدین جہاز سبولنا جو ہماری نسبت پر محنت اور مجاہدہ کریں گے ہم انہیں ہدایت دیتے رہیں گے دنیا کے لیے محنت شرط نہیں ہے دنیا میں دنیا کی اکثریت بغیر محنت کے کھا رہی ہے یہ تمہارے میرے بچے کہیں محنت کرے جاتے ہیں باہر محنت کے اللہ کھلا رہا ہے اور ٹچ ان کو کھلاتا اللہ میاں میں تو جاتے مزدور محنت کرنے دکان پر نہیں یہاں اس کی ماں روٹی پکاتی توے پر تو توے سے اترتی روٹی یہ کھاتا ہے توے سے اترتی روٹی نہ ابا ابا کہتا توے سے اتری روٹی دس بجے پکائی تھی دو بجے آ کے وہ کھاتا ہے اور گوشت میں جو برابر نرم نچھی جو بوٹی کس کو دیتے ہیں منہ کو منا بغیر محنت ہاں کسی کو پوچھو ارے آج صاحب اٹلا پٹو بنگلہ سے لے آدھا کے ارے مجھ سے پانچ چھوکرا سے وہ پانچ چھوکروں کو پتا بھی نہیں ہے وہ کچھ چاہتے وہ تو کھیلتے ہیں اور ابا محنت کر کے بنگلے بنا رہا ان کے لیے میرے بھائی میں عزیز ہو ہم اور آپ جب ایمان کی محنت پر آؤ گے اور نبی والی محنت جب اختیار کرو گے اللہ اس محنت کی برکت سے ہماری دل کی آنکھوں کو کھولے گا ہمیں میرے دوستوں فراستی ایمانی دے گا جس فراستی ایمانی کی میرے دوستوں روشنی میں ہمیں اندازہ ہوگا دنیا کی حقیقت کیا ہے آخر کیا ہے احمد اور اخلاق کی زندگی میں ہونے پر کیا ہوگا اور بد اور بد اخلاقی اور بری زندگی کے انجام کیا ہوگا یہ تمام اس فراست ایمانی کے میں انسان محسوس کرے گا کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرے گا ہاں اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں میں دوستوں اپنی زندگی میں محنت یوں نہیں اجتماع گئی نہ آواز سامنے نہ آئی گیا ایسا نہیں ہے بغیر محنت کے دین ملے گا نہیں اور بغیر دین کی زندگی میں آئے حالات بدلیں گے نہیں پیسے میں سے ٹھیک ہے تو آتا اللہ دیتا رہے گا بلکہ جتنے انسان خود اللہ کے نافرمان بنتا جاتا ہے اللہ اس کو دنیا اور دنیا کی چیزیں اتنی زیادہ دیتا ہے لے اور لے اور قرآن میں کہ اللہ بھی فلح ماں نسو ماں رہی مبا کہ جب ان لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا جس بات کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی بھلایا اور اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات اور گناہوں کی زندگی گزارنے لگے تو ہم نے ان کے لیے چیزوں کے دروازے کھول دیے آج تو یہ کہتے ہیں ترقی ہو تر ترقی نہیں ہو رہی ہے اوپر سے ڈھیل دی جا رہی ہے مارسو رسو کرو بھی فتح نارم ابا بکر رشئی ہر چیز کے دروازے کھول دیتا اللہ ماڈل نئے نئے ماڈل نئے نئے ماڈل ہر چیز کے ماڈل نئے لو لو لو ہتادہ پر ہو اور جب یہ دنیا کی چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں اترانے لگتے ہیں او تو اللہ کہتے ہیں اخذنا ہم بکتا ہم اچانک پکڑتے ہیں فیضا ہم مبلسون حیران کیسے ہوا کیا ہوا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بات تو نے تو نہیں سوچی بھی تھی اللہ نے تو اپنا فیصلہ کر کے دکھا دیا تھی جا ادھر بھائیوں گناہوں کے ساتھ نمازوں کو چھوڑ کر دبی کی سنتوں کو پائی مار کر کے دنیا جو آ رہی ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے یہ رونے کی بات ہے ہاں رونے کی بات ہے اس لیے بھائیو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے اپنی ترتیب بدلو دین کی نسبت پر محنت کرو اور دین کی محنت آسان محنت ترتیب ہے اپنے دنیا کے کاموں کے ساتھ اس محنت کی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالو گے اپنے بچوں کو ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ شان ہوں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی صحیح زندگی دے گا ہدایت کا راستہ دے گا اللہ اپنے دین کی دین کی قیمت ہمیں سمجھائے گا اور دنیا کو اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری مقدر کی دنیا آسان برکت والی خوش ہو کر ہمیں دے گا ہاں، اللہ خوش ہو کے دے گا مقدر کی روزی اور برکت کے ساتھ دے گا برکت اور کثرت میں فرق ہے کثرت سے مال کی کثرت سے کام پورے نہیں ہوں گے بلکہ اگر اللہ کو ناراض کر کے مال آیا ہے تو یہ تنگی لائے گا کام اٹکیں گے اور برکت کے ساتھ جو مال آئے گا وہ مال سے اللہ تعالیٰ ضرورتیں اور کام پورے کر دیں گے اس سے میں وہ تھوڑی ہوگی لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے کر ہمارے کام پورے برکت کر دے گا اس لیے بھائیوں اللہ کے نبی نے برکت مانگی ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ مکانیہ نہیں بیمار جب نہیں ایسا جو میری مقدر کی روزی ہے اس میں مجھے قناعت کر دے قناعت دے دے میں خوش رہوں مبارک نہیں تھی اور اللہ میری اس روزی میں برکت دے دے مجھے آج ہم کثرت کے چکر میں برکت حاصل کرنے کے چکر میں نہیں ہے سب اس بھائی بھائیو اللہ کے راستے کی محنت میں تبدیل بناؤ یہ اجتماع سال میں ایک ہی بتاؤ ہوتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس زندگی کو صحیح سیکھنے سمجھ میں لانے اللہ کے راستے کی محنت میں اپنے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر چار مہینے نبی والی محنت کے لیے نکلو اور اس محنت میں لگ کر اپنے ایمان کو بناؤ اور اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو اور نبی والی زندگی کو اپنے اندر لانے کی فکر کرو جس کے نتیجے میں اللہ دنیا کی تنگی سے نکالے گا اور مشق زندگی دے گا صحابہ کے دنیا کی قوموں کو یہی دعوت تھی اللہ حفتا رینو خرج العباد من عبادت العباد اداہباد رب العباد اور اب انتری دنیا دیا دنیا کی تنگیوں سے نکلنے کا راستہ ہی ہے لیے سب کے سب طے کرو کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے دین کی محنت کی اور موت تک اس محنت کے ساتھ دنیا کے کام میں لگیں گے ہم اتنا ہی کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو کہ ہم دنیا کے ساتھ دین کی محنت کریں گے اور ہم کیا کہتے ہیں دین کی محنت کے ساتھ دنیا کرو فرق ہے اس دین کے بغیر کام چلے گا نہیں اور ایمان ایک ایمان ایک درجے پر رہتا نہیں ایمان کی محنت کرنے سے ایمان میں قوت اور ترقی آتی ہے اور جب ایمان کی محنت آدمی چھوڑ دیتا ہے تو ایمان خود بخود نیچے جاتا ہے کمزور اور جتنی ایمان میں کمزوری آتی ہے انسان کی زندگی میں برائیاں آتی ہیں نمازیں چھوٹتی ہیں اور میں تو غلط غلط سوچ ہو جاتی ہے آدمی کی ہاں ہاں اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس کے لیے اسی لیے ترتیب بناؤ اپنی بھی اپنی اولادوں کی بھی دیکھو اولادوں کو مالدار بنا کے چھوڑ کے جانا سمجھداری کی بات نہیں ہے ہاں مالدار بننے کے ساتھ بچے کو آپ نے ایماندار بنایا اور بچے کو آپ نے دیندار بنایا اور دیندار بنا کر آپ نے اس کو اس کا حوالے دنیا کی یہ تو میرے دوست کے لیے رحمت ہے اگر اس کے اندر ایمانداری دینداری آپ نے پیدا کرنے کی فکر نہیں کی آپ چاہے اسے کتنا ہی مال دیتے ہوئے یہ اس کی دنیا محفوظ نہیں ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو بڑے بڑے بڑے بڑے دنیا داروں کی اولادوں کو ان کے انہوں نے دے کر گئے اور ان کی زندگی میں دین نہیں تھا میرے دوستوں یہ دنیا ان کے پاس بھی نہیں رہی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میرے دوستوں بنو امیہ کے شہزادے بنو امیہ کے شہزادے رویش کی جامع مسجد کے دروازے پر میرے دوستوں بھیک کا پیالہ دے کر بیٹھ کر بھیگ مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ مسجد میرے پردادا نے بنائی ہے اور آپ اپنی اپنی اپنے اپنے علاقوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے کون مالدار تھا اور ابھی اس کے بچوں کا حال کیا ہے اور کیوں ہوا ہاں یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھیں نماز نہیں پڑھ رہے دن ب دن فیشنوں کی سیدائی بنتے جا رہے ہیں اور ان کی اٹھک بیٹھک کہاں کہاں جا رہی ہے اور پھر ہم یہ سمجھے اچھی چیز نہیں ہے ان میں ایمانی ایمان کی فکر دین کا فکر ہے اور ان میں آخر کا فکر ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے محنت ہے میرے دوستوں خود کی ترتیب بناؤ بچوں کی ترتیب بناؤ دنیا کا زیادہ فکر مت کرو اگر ان کے دیندار بننے میں اور اللہ کے راہ میں نکالنے میں تمہاری دنیا کو کچھ نقصان ہوتا ہے اسے برداشت کر لو لیکن یہ دیندار بنے یہ صحیح انسان بنے اس کے اخلاق صحیح ہوں یہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھے یہ نبی کا امتی بن کر دنیا میں جیے اس کی محنت کرو گے تو اس محنت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ کا نشان ہو تمہاری ساتھ ساتھ پشتوں تک زندگی بنا دیں گے ہاں میں تو اپنے آپ کے دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ تو کھاتا ہے نا یہ اگلے کے تیرے باپ دادا تھے دیندار تھے ان کی بنا پر تو روٹی کھا رہا ہے ورنہ تیری زندگی تو ایسی ہے کہ تجھے تو بھوکا مار دیا جائے اور تو یہ سمجھتا ہوں وہ تو ان کی ان کی قربانیاں ہیں ان کو بھی جو تعجد گزار تھے بولے بھالے لوگ تھے زیادہ زیادہ میں دوستوں یہ جانتے تھے اور سیدھے سادی زندگی گزار کر اللہ کے بندے کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے کچھ دیا ہے دے رہا ہے وہ ورنہ تیرے تیری زندگی تو ایسی ہے کہ تجھے تو ایک وقت تک کھانا بھی نہ ملے آپ اس کو نہیں سوچتا اس میرے بھائی میں عزیز ہو آپ سے ہماری گزارش ہے دیکھو ہر سال ایسے اجتماع ہوتا ہے ہر سال آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہوں گے آپ نام بھی دیتے ہوں گے لیکن جہاں اجتماع آیا جانے کا وقت آیا گھما ہم سکتے ہم سے شیطان شیطان جو ہے اس پر ہم کو گھماتا ہے شیطان مسلمان کو ہدایت کی زندگی سے روکنے کے لیے تال تال مٹول سکھاتا ہے ہمارا نہیں ہاں ضرور ہمڑا نے پچھی ہمڑا نے پچھی حدیث میں بھی ہے اب تصویر امی شیطان کہ دین کے کاموں میں پچھی پچھی کا جو خیال آتا ہے یہ شیطان کا ایک چکر ہے اس اور جو آدمی اللہ کے بھروسے پر طے کر لے گا آگے چل دے گا اللہ کی مدد کے یقین پر اللہ مدد بھی کرے گا یقین یقیناً اور اللہ تعالیٰ شانو ہماری زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے گا اور ہم انشاءاللہ صحیح زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا میں چلیں گے انشاءاللہ موت کا دن بھی خوشی کا دن ہوگا دنیا بھی برکت باری ملتی رہے گی اور اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا اور ہدایت کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رشان ہو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کے لیے جگہ دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اپنی رضا کا پڑھ دے دیں گے اٹا بازار سے گزارش ہے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب اپنی اور اپنے خاندان کی ترتیب بنا کر دین کی محنت میں جان مان لگائیں گے ارے لگاؤ گے انشاءاللہ لیکن پھر وہی بات ہوگی ابھی نہیں پھر شیطان وہی چکر لا کے رکھے گا اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں تم سوچو تمہارے کتنے دوست بیچارے قبروں میں چلے گئے اجتماع میں اپنے ساتھ آتے تھے بعد دادا مشورہ کرتے کہ جانا پڑا ہمارا پچی جیسو وہ پچی پچی پھر کے چکر میں موت آ گئی چلے گئے کب اور ہمیں بھی کیا پتا بھائی تو کب آ جائے موت ابھی سے بہت سو کو شدہ کیا کہے گا وہ تو رمضان میں جیس اللہ پر رمضان سے تاری زندگی چھ کے نہیں اچھا بازی کہیں گے جو تو ہمارا ہونا چاہیے ایک ایک کام باقی بھائی کام تارا ہاتھ میں سے تارو کام بنانا تو اللہ سے تیرے ہاتھ میں تیرا کام بنانا ہو تو روکے تو اچھا ہے تیرے ہاتھ میں تو ہے نہیں اللہ کے ہاتھ میں اگر تو طے کر کے چلا جائے گا اور اللہ سے دعا مانگے گا اللہ کے راستے میں جا کر تو اللہ تو دعائیں قبول کرتا تھا اپنے اپنے راستے نکلنے والے کی تو اللہ تعالی کام بنائیں گے تیرے اور اشار یقین بنے گا اور تیرے گھر والوں کا یقین بنے گا دین کے لیے محنت کرو گے دین آئے گا گھروں میں دنیا کے لیے محنت کرو تو دنیا آئے گی دنیا تو آتی آئی ہے دیکھو کیسی آئی ہے ہر قسم کی چیز آ گئی گھروں میں لیکن کہاں چین کہاں سکون کہاں راحت کہاں محبت ہے یہ ہے نام اس دنیا کا اگر اللہ دین آئے دین اگر محنت کر کے آئے گا گھر میں اور ہمارے خاندانوں میں تو اللہ اس دن کی برکتیں دے گا رحمتیں برکتیں محبتیں یہ تمام چیزیں دنیا میں ملے گی اور انشاءاللہ محنت کرتے کرتے اگر مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو دین کی محنت کرنے والوں کو ہمارا حج فرما دے گا اس لیے دوستو آج کا میں ڈالو فیصلہ کرو بہت سے اس میں جنہوں نے نام دیے ہیں نام جانے کو طے کیا تھا لیکن میں تو جہاں اجتماع قریب آتا گیا وہاں بھی میرے دوستوں ڈھیلے ہوتے گئے کہ یار ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں یہ شیطان کا چکر ہے اس چکر سے نکل کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے فیصلہ کرو کہ یہیں سے انشاءاللہ چار مہینے کی جماعت میں جانا ہے سب تیار ہو ارے سب تیار ہو اے اٹھنے والو پہلی میری آپ سے گزارش ہے پہلی گزارش ہے اب تک جب آپ جم کر بیٹھے ہو یہ تشکیل کے وقت میں میرے دوست سے چپر اٹھا کے جانا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے اللہ کے دین سے یہ تو پیٹ پھیر کے جانا ہے یہ ہاں اللہ کے لیے بیٹھو تم ہم تمہیں کوئی زبردستی نہیں کریں گے لیکن مددگار بنو دین کے سب کو اٹھنے کا ذریعہ نہ بنو بیٹھو ایک پانچ دس منٹ کی بات ہے جلدی بیان ختم کرنے کا وجہ تو یہی ہے کہ بھائی ہم اور آپ سوچیں اپنے بارے میں اگر ابھی ہمت نہیں پڑتی اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سے توفیق مانگو اللہ انشاءاللہ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کے آتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا زیادہ بیٹھو اخیر تک پہلے اور اخیر تک بیٹھنے کا طے کیونکہ انشاءاللہ ہم اخیر تک بیٹھیں گے بیٹھو گے انشاءاللہ اور کوئی اٹھے بھول سے تو اس کو پیار محبت سے بٹھا دینا اسے جانے مت دینا اسے بٹھاؤ گے بھائی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور اب میں دوستوں سب آدمی اپنے بارے میں سوچو کہ اگر میری موت آج ہو گئی تو میرا کیا ہوگا اس حالت میں میں جاؤں گا غفلت زندگی گزارتا ہوا میں اس لیے میں جلدی کیوں نہ کروں ابھی سے طے کر کے اللہ کے راہ میں نکل جاؤں تاکہ اگر میری موت آ بھی گئی تو اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے میں مروں گا اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اپنے نبی کے صحابہ جو دین کی محنت کرنے والے تھے مجھے اللہ ان کے ساتھ اٹھا دے گا میرا تو کام بن جائے گا لہٰذا میرے بھائیوں ہمت کر کے ہمت کا کام ہے ہمت کرو کم ہمت نہ بنو اور اللہ کے بعد یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم <coughs> اجتماع سے کل سے چار مہینے کے لیے میں تیار ہوں میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا اور اللہ میری مدد کرے گا اس بنیاد پر کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو پہل کرو اس مجمے میں کون اللہ کا بندہ پہل کرتا ہے ان شاء اللہ کر سے میں چاہ میں تیار ہوں کھڑے ہونا شروع کرو ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ